اور اللہ کے لیے تو انہوں نے بیٹیاں گھڑ رکھی ہیں سبحان اللہ اور خود اپنے لیے وہ بیٹے چاہتے ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق ہوں